پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب لائی گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر ہر ہر آہ گئی گئی عرش عرش پہ پہ پہ یہ یہ آغا کی کی قسمت قسمت عشق خلد گئے ہر عشق کی قیمت تو پائیں ملا گئے مجھے سرکار نبی سے تو پائیں ملا گئے مجھے سرکار نبی سے آئے بلاوا دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شکری خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان و سفر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی گلزار نبی سے علاوہ مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دینی سوگانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے بینی سوگانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبالائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے آ دربار نبی سے پیغام سنبھال آئی ہے گلزار نبی سے گلزار نبی سے گرمی کے درد گرد کلفت کل پت سی گرمی ہے تپ ہے ہے کلفت سفر کی ہے شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی دھر کی ہے آیا کہ بلاوا مجھ مجھے نبی سے دربار نبی سے ہم سبالائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے گلابا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات وہ خلد وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات ادنا نچھاور اس میرے دولہ کے سر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سوالائی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اتنا جب بلندی جنت پہ کس لیے اتنا جب بلندی جنت پہ کس لیے اور دیکھا کہ بھیگ یہ کس اونچے گھر کی ہے دیکھا کہ بھیگ یہ کس اونچے گھر کی ہے آیا بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب لائی ہے گنزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ارشے بنی پکیوں بنی ہو فردوس کا دماغ دماغ آسمان پہ ہونا سنا آپ نے اس کا دماغ تو آسمان پر ہے کہتے ہیں نا محاورتن الا حضرت امام سنت سے ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میری عادت ہے صحاوت کرنے کی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سخاوت کا سلسلہ میری اولاد میں جاری رہے ایسا کیا تو حضرت نے کہا کہ جب تو سخاوت کرے تو اپنے بچوں کے ہاتھ سے کروا تاکہ اس کے اندر بچپن سے عادت پڑ جائے بچے کو دیکھ کے مجھے یاد آئے اللہ کرم فرمائے دماغ آسمان پر ہونا سنا جو اپنے آپ کو کچھ سمجھے ہم کہتے ہیں بڑا اس کا دماغ آسمان پہ کوئی بہت زیادہ سمجھے اپنے آپ کو اس کا دماغ تو ساتویں آسمان پر ہے لیکن امام کہتے ہیں یہاں جنت کا دماغ آسمان پر نہیں ساتویں آسمان پر بھی نہیں عرش بری پر ہے عرش بری پر ہے اس کا دماغ اور اس کا حق بھی ہے اگر اس کا دماغ عرش بری پر ہے تو اس کو حق ہے ہونا چاہیے کیوں کیوں عرش بری پہ نہ فردوس کا دماغ اتری ہوئی شبیح تیرے بام ادھر کی ہے آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی سوالائی علاوہ مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے در بار